سبق نمبر انتیس تقسیم میراث کا بنیادی طریقہ اللہ تعالی ہر مشکل آسان فرمائیں کسی کی بھی میراث تقسیم کرنی ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی اولاد موجود ہے یا نہیں اولاد بیٹے ہیں یا بیٹیاں دراصل اولاد کے ہوتے ہوئے بہت سے رشتہ دار میراث سے محجوب محروم ہو جاتے ہیں میت کا بیٹا اگرچہ زویل فروز میں سے نہیں ہے مگر اسے میراث ضرور ملتی ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے زویل فروز میں سے اکثر افراد محروم ہو جاتے ہیں اور کئی افراد کا حصہ کم ہو جاتا ہے یوں بیٹے کو میراث ضرور مل جاتی ہے آئیے تقسیم شروع کرتے ہیں اگر کسی میت کے زویل فروز میں سے صرف ایک رشتہ دار موجود ہو اور باقی اسبات ہوں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ مسئلے کی تقسیم اسی ایک زویل فرض رشتہ دار کے حصے کے عدد سے کر دیں گے مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی اور ایک بیٹا موجود ہے بیوی زبی الفروز میں سے ہے اور یہاں اس کا حصہ سمن یعنی آٹھواں حصہ بنتا ہے تو سارے مال کے آٹھ حصے بنائیں گے ایک حصہ بیوی کو مل جائے گا اور باقی سات حصے بیٹے کو دے دیں گے سوال ایک عورت کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں خامند اور ایک بیٹا ہے مال تقسیم کریں جواب خامن زب الفروز میں سے ہے اور یہاں اس کا حصہ ربو یعنی چوتھا بن رہا ہے تو کل میراث کے چار حصے کریں گے ایک حصہ خامن کو اور تین حصے بیٹے کو مل جائیں گے